حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ہم کھجور جو کشمش آٹا پنیر یا سلط وغیرہ سے ایک ساحی صدقۃ الفطر دیتے تھے پھر راوی سفیان کو شک ہوا اور انہوں نے کہا آٹا یا سلط سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو سولہ